واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی اور وہ دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں اس لیے کفر نہ کرو پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے اور وہ اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کاش وہ اس بات کو سمجھتے یہاں یہود کی ایک گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا اس آیت کی تفسیر میں علماء تفسیر کے کئی اقوال ہیں میں ان میں سے دو قول یہاں ذکر کرتا ہوں پہلا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان کی کرسی کے نیچے مدفون لکھی ہوئی چیزوں کو نکالا اور ہر دو سطر کے درمیان جادو اور کفر کی باتیں لکھ ڈالیں اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان اسی سحر کی بدولت بادشاہ بنے ہوئے تھے چنانچہ جاہل یہودیوں نے ان کو ساحر کہا اور ان پر کفر کا الزام لگایا اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کی تقزیب کی اور بتایا کہ سلیمان ساحر نہیں تھے اور کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو سحر سکھلایا آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے ان شیاطین سے وہ سیکھا جسے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا تھا اور وہ سحر بھی سیکھا جو بابل میں دو فرشتوں کو لوگوں کی ابتلاع و آزمائش کے لیے دے کر بھیجا گیا تھا یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو سکھلانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جادو کفر ہے اسے نہ سیکھو اس طرح یہود نے انبیاء اور رسول کے علوم و انوار کو چھوڑ کر دونوں راستوں سے جادو سیکھا شیاطین سے بھی اور بابل والے دونوں فرشتوں سے بھی دوسری قول کے مطابق شیاطین سے مراد انسانوں کے شیاطین ہیں اور وہ لوگ جو کچھ بیان کرتے تھے سے مراد قصے اور خرافات ہیں اور سلیمان نے کفر نہیں کیا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی اور ولاکن شیاطین کفرو میں کفر سے من اللہ آیتوں کا انکار یا غیر اللہ کی عبادت یا جادو سیکھ سکھا کر کفر کا ارتکاب ہے اور ہاروت و ماروت سے مراد دو آدمی ہیں جنہیں لوگ غایت حسن زن کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے حالانکہ وہ دونوں اچھے لوگ نہیں تھے بلکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ظاہر کرتے تھے کہ وہ اچھے ہیں اور جادو سیکھنے سے منع کرتے ہیں اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے قرآن کو جھٹلایا اور اس کے بدلے میں ان قصوں اور خرافات کی تصدیق کی جو شیاطین انس نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی بادشاہت کے بارے میں پھیلا رکھا تھا اور مشہور کیا کہ سلیمان نے بتوں کی پرستش کی اور کفر کیا حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین الجن نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھلایا اور کہا کہ یہ ہاروت و مارود دو آدمیوں پر اترا ہے جنہیں وہ لوگ ان کی ظاہری نیکی کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے حالانکہ ان دونوں پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہ اترا تھا بلکہ وہ دونوں دو آدمی تھے جو نیک ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو باور کراتے تھے کہ وہ تو لوگوں کے لیے صرف خیر چاہتے ہیں اور انہیں کفر سے ڈراتے ہیں پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے یہ آیت دلیل ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور وہ اللہ کے ارادے کے مطابق نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سراحت کر دی ہے کہ جادوگر دنیاوی تعلقات میں سب سے قوی اور مضبوط رشتہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی معلوم ہوا کہ جادو میں کسی طرح کی کوئی دینی یا دنیاوی منفعت نہیں ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جادو کو جان بوجھ کر اختیار کیا تھا ایسی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ جادو کے نقصانات سے ناواقف تھے فائدہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر سے بعض علماء نے جادو سیکھنے والے کے کفر پر استدلال کیا ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کے کہے کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین اسلام کا انکار کیا اس حدیث کو حافظ بزار نے عمدہ صنعت کے ساتھ روایت کی ہے اور اس کے دیگر شواہد بھی پائے جاتے ہیں جادوگر کی تکفیر پر استدلال ولو انہم آمنوا منو و سے بھی کیا جاتا ہے کہ ان سے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صلف صالحین کی یہی رائے ہے بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ جادوگر کافر نہیں ہوتا لیکن بطور تعزیری سزا اس کی گردن مار دی جائے گی امام بخاری اور احمد بن حنبل نے بجالا بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھ بھیجا کہ ہر ساحر اور ساہرہ کو قتل کر دیا جائے بجالا کہتے ہیں کہ ہم نے تین جادوگروں کو قتل کیا یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو ان کی ایک لونڈی نے جادو کر دیا تو آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ قتل کر دی گئی ترمیزی نے جندب الازدی سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کر دینا ہے